قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم हूद السلام की कौम आदि कहने लगे اے هود تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گئے ہو حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو اچھا تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل ہی مہلت بھی نہ دو میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرے اور تم سب کے پروردگار ہیں جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی چوٹیاں وہی اللہ تھامے ہوئے ہیں یقیناً میرے رب بالکل صحیح راہ پر ہیں سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے حود علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا جواب قوم ہود نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کی نصیحت سن کر جواب دیا کہ آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل و حجت تو ہمارے پاس آپ لائے نہیں اور یہ ہم کرنے سے مبرہ ہیں کہ آپ کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دو اور ہم چھوڑ ہی دیں نہ ہم آپ کو سچا ماننے والے ہیں نہ آپ پر ایمان لانے والے بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ چونکہ آپ ہمیں ہمارے ان معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہیں اور انہیں عیب لگاتے ہیں اس لیے جھنجلا کر ان میں سے کسی کی مار آپ پر پڑی ہے آپ کی عقل ہٹ گئی ہے یہ سن کر اللہ کے نبی حود علیہ السلام نے فرمایا اگر یہی ہے تو سنو میں نہ صرف تمہیں ہی بلکہ اللہ کو بھی گواہ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس جس کی عبادت ہو رہی ہے سب سے بری اور بیزار ہوں اب تم ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی ملا لو اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو مجھے کوئی مہلت نہ لینے دو نہ مجھ پر کوئی ترس کھاؤ جو نقصان تمہارے بس میں ہو مجھے پہنچانے میں کمی نہ کرو میرا توکل یعنی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے وہ اللہ میرے اور تمہارے سب کے مالک ہیں ناممکن ہے کہ اللہ کی منشا بغیر میرا بگاڑ کوئی بھی کر سکے دنیا بھر کے جاندار اللہ کے قبضے میں اور اللہ کی ملکیت میں ہیں کوئی نہیں جو اللہ کے حکم سے باہر اللہ کی بادشاہی سے الگ ہو وہ اللہ ظالم نہیں جو تمہارے منصوبے پورے ہونے دے وہ صحیح راستے پر ہے بندوں کی چوٹیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں مومن پر وہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جو مہربانی ماں باپ کی اولاد پر ہوتی ہے وہ اللہ کریم ہے اللہ کے کرم کی کوئی حد نہیں اسی وجہ سے بعض لوگ بہک جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں خود علیہ السلام کے اس فرمان پر دوبارہ غور کیجئے کہ آپ نے اپنی قوم قومعات کے لیے اپنے اس قول میں اللہ کی توحید کی بہت سی دلیلیں بیان کر دیں بتلا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا جب اللہ کے سوا کسی چیز پر کسی کا قبضہ نہیں تو پھر وہی اکیلے اللہ اس بات کے مستحق ٹھہرے کہ انہیں کی عبادت کی جائے اور جن کی عبادت تم اللہ کے سوا کر رہے ہو وہ سب باطل اور تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جھوٹے معبود ہیں اللہ تعالیٰ ان معبودوں سے پاک ہیں ملک میں تصرف قبضہ اختیار اللہ ہی کا ہے سب اللہ ہی کی ماتحتی میں ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے